يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم الظلمات إلى إلى النور بإذنه ويهديهم صراط مستقيم اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی اور اکثر وہ باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے اور اکثر درگزر کرتے رہتے ہیں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتے ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اہل کتاب کی علمی خیانت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب العلا نے اپنے عالی قدر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تمام مخلوق کی طرف بھیج دیا ہے معجزے اور روشن دلیلیں انہیں عطا فرمائی ہیں جو باتیں یہود و نصارہ نے بدل ڈالی تھیں تعویلیں کر کے دوسرے مطلب بنا لیے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان باندھتے تھے کتاب اللہ کے جو حصے اپنے نفس کے خلاف پاتے تھے انہیں چھپا لیتے تھے ان سب کو یہ رسول ظاہر کرتے ہیں ہاں جس کے بیان کی ضرورت ہی نہ ہو یہ بیان نہیں فرماتے مستدرک حاکم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے رجم کے مسئلے کا انکار کیا اس نے بے علمی سے قرآن سے انکار کیا چنانچہ اس آیت میں اسی رجم کے چھپانے کا ذکر ہے پھر قرآن عظیم کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ایک کتاب اتاری ہے جو متلاشی حق و سلامتی کی راہ بتلاتی لاتی ہے لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے اور راہ مستقیم کی رہبر ہے اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعاموں کو حاصل کر لینا اور اللہ کی سزاؤں سے بچ جانا بالکل آسان ہو گیا ہے یہ غلالت کو مٹا دینے والی اور ہدایت کو واضح کر دینے والی ہے